حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے سامنے سوار ہونے کے لیے جانور لایا گیا جب آپ نے رکاب میں اپنا پاؤں باغ رکھا تو تین مرتبہ فرمایا بسم اللہ جب آپ سوار سواری پر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمد پھر یہ آیت پڑھی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آیت کا ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں پھر تین بار فرمایا الحمد للہ پھر تین مرتبہ فرمایا اللہ اکبر پھر یہ دعا پڑھی سبحان انی قد غلمت نفسی الذنوب الا انت پھر آپ مسکرائے میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین مسکرانے کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا میں نے کیا پھر آپ مسکرائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ آپ کا رب اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو یہ دعا پڑھتا ہے رب فلی جنوبی علی یبن ربیعہ قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا الله أكبر ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك